السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی جی میری آواز آ رہی ہاں ماشاء اللہ ہاں جی روم میں کوئی ایڈمین ہے جی ایڈ مین کون ہے اور ماشاء اللہ رضائے مدینہ موجود ہے ماشاء اللہ روم میں رضائے مدینہ تو ماشاء اللہ ابھی ایڈمین بن کر آئے ہیں جی جی یعنی، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یصلون علی

الحمد للہ رب العالمین آج کتاب الوحی کی آخری حدیث ہے اور انشاءاللہ اللہ لذیذ بفضل ہی تعالی اس حدیث کے دو درس ہوں گے آج آدھی حدیث کا درس ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ بفضل ہی تعالی آدھی حدیث کا کل درس ہوگا ان شاء اللہ لذیذ بفضلحی تعالی کیونکہ یہ حدیث بہت تعویل ہے اور اتنی طاقت نہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پوری حدیث کی شرح جو ہے وہ عرض کر سکوں لیکن انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا جتنا ممکن ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ بفضلحی تعالی اس کے بارے میں ضرور شرح ہوگی تو گرامی قدر سب سے پہلے حدیث کا متن جو ہے وہ سماعت فرمائے اور اس کے بعد ان شاء اللہ عزیز بفضل ہی تعالی اس کی سند پر بات ہوگی اور اس کے جو راوی ہیں ان پر بات ہوگی ان شاء اللہ عزیز اور ان یہ حدیث جو ہے وہ خاص حدیث ہے آپ اس حدیث کو نوٹ پر لیں اور اس حدیث سے بہت سے مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں اور اس یہ حدیث خاص حدیث ہے آپ دیکھیں گے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا اور اہل سنت و جماعت تو ہے ہی وہ نا جو حدیث مصطفیٰ سنیں اور ان کے دل جو ہیں کھل جاتے ہیں اور ان کے اندر جو نور ایمان ہے نور ایمان کی روشنی جو ہے اس روشنی میں جب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو پھر سنی کا دل کیوں نہ خوش ہو سنی تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جو حضور علیہ سلاۃ وسلام کے فرمان کو سن کر اپنی آنکھوں پر اور اپنے دل میں اتار لے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی محبت جو ہے اپنے سینوں میں جن کے ہوتی ہوتی ہے وہی اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی حدیث کو سننا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو سر آنکھوں سے تسلیم کرنا جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا شیوا ہے تو سب سے پہلے سماعت فرمائیے گا کہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور یہ حدیث نمبر چھ ہے حدیث نمبر کتنی ہے چھ ہے اور کیونکہ کتاب الوحی میں ٹوٹل چھ حدیثیں ہیں حدیث نمبر چھ ہے کتاب الوحی کی اور اس کی سند اس طرح ہے حد ثنا ابوال الحکم بن نا قال اخبرنا اخباران شعیب عنی زہری کالا اخبر عبید اللہ ہبن عبید اللہ بن اتبا بن مسعود ان عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عن ان ابا سفیان بن حرب ان اخبار ارسل الیہ فی فی رقب من من قریش بالشام كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہیں ابو سفیان بن حرب نے بتلایا کہ انہیں ہرکل نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا جب وہ شام میں بغرض تجارت گئے ہوئے تھے اس مدت کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش سے معاہدہ کیا ہوا تھا اور وہ <clears throat> ابا سفیان و کفار قریش فاتوهم بالالیا فدعاهم فی مجلس ہی و حوله و عظماء الروم ثم دعاهم و دعا ترجمانه فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی ہاں جی اور اس کے پاس گئے جب یہ کہ اہلیہ میں تھے اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کے گرد رومی سردار تھے اور انہیں بلا کر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں بلحاظ نصب اس کے سب سے زیادہ قریب کون ہے کالا ابو سفیان فکل تو انا اقرب ہوم لد نو منی و کر ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا ان هذا الرجل فان كذبني فكذبوا فوالله لولا الحياء من ان يأسروا علي لكذبت لكذبت عنه ابو سفیان نے کہا بلحاظ نصب کے اس کے زیادہ قریب ہوں اور اس نے کہا اسے میرے نزدیک کر دو اور دوسرے لوگوں کو اس کے نزدیک کر دو پس درباریوں نے انہیں اس کے پیچھے کر دیا پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا میں اس سے اس شخص کے متعلق پوچھنے لگا ہوں اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم اس کی تقزیب کر دینا خدا کی قسم اگر مجھے جھوٹا کہلانے یا سے حیا نہ آتی ہوتی تو میں ضرور جھوٹ بولتا ہاں جی ثم کانا اول ما سالانی ان ہو ان کا سب فی کم کل تو ہو سبن کالا پہل کالا حاضل کو من کم احد قتو قبل ہوا کال پشر پنا نا بہ ام ام دعا پا کل بل دعا پا کال ازی دون ام یم کل بل یزی دون تو پھر اس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلاط وسلام کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا تم میں اس کا نصب کیسا ہے تو میں نے کہا وہ ہم میں عالی نصب ہے اس نے کہا کیا تم میں سے پہلے بھی یہ بات کسی نے کہی تھی اس نے کہا میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے تو اس نے کہا میں میں نے کہا نہیں اس نے کہا کہ اس کے پرورتگار یعنی اس کے پیروکار جو ہیں وہ مالدار لوگ ہیں یا غربا میں نے کہا غریب لوگ تو اس نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے کہا بڑھ رہے ہیں کالا پہل یار تدا ہدم سخت الدین ہی بادہ ہے قلت اللہ کال پہل کن تم تک مون بل کسب قبل این ماں کالا کل تو لا کال پہل یگ کل تو لا و نہن من پی مدت اللہ ندری ماں ہو پا پیہا کالا ولن تم کنی کلمت مد خلو پی ہا شی غیر حاضل مت تو پھر میں نے اس نے کہا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی ناراض ہو کر اس سے پھرا ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا یہ بات کہنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تومت لگاتے تھے میں نے کہا نہیں اس نے کہا کہ کیا وہ وعدہ خلابی کرتا ہے میں نے کہا نہیں اور یہ تمہارے معاہدے کی موت ہے نہیں معلوم کہ وہ اس میں کیا کرنے والا ہے اس لفظ کے سوا اور کوئی غلط لفظ ملانا میرے لیے ممکن نہ رہا تو کالا پل قتل تم کل تو نام کالا کئی بکانا کی تعلقم یا ہو کل تل ہر ابیننا و بین ہو یا نالو منا و نالو من ہو کالا ماضا یا مرکم کل تو یقول یقول عبد اللہ تشرکو بھی شیا و تت رکو ما یقول آبا کم و یا مرونا بسلا تو اس نے کہا کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا ہاں تو کہا تمہاری لڑائیوں کا انجام کیا ہوا ہے میں نے کہا لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح رہی ہے کبھی وہ بھر لیتے کبھی ہم اور کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اکیلے خدا کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے آبا و اجداد کہتے تھے اور وہ ہمیں نماز سچائی پاک دامنی سلا رحمی کا حکم دیتا ہے تو فقال للترجمان قل کل سالتك کا ان نسبه ہی انه کر تو ان فی کم زو نسا بن وہ کزال کر سو تب آسو فی نسا بن قومی وسا التقا ہل کال احد بن کم ہاضل قل پذ کرتا اللہ کل تو لوکانہ احدم کالا ہاضل قل قبل کل تجولیات نی بکول قلا و قبل تو اس تر اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس کے نصب کے متعلق پوچھا تم نے بتلایا وہ ہم سب میں عالی نصب ہے اور رسول اپنی قوم میں ایسے ہی نصب میں مبعوض فرمائے جاتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے جو تم نے بیان کیا نہیں میں نے سوچا تھا اگر یہ بات پہلے کسی نے کہی ہوتی تو یہ شخص پہلے بات کی نقل کر رہا ہے تو آگے آبائی اللہ فکل تو لو کان امن آبائی من ملکن فکل تو راج الت لب ملک ابھی وسا الت کا حل کن تم تت ملب قابل اے یقلا کالا تو اللہ فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے تو تم نے کہا نہیں میں نے سوچا اگر اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا تو یہ اپنے بڑے کی بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات کہنے سے پہلے کیا اس پر جھوٹ کی تومت لگاتے تھے تم نے نبی میں جواب دیا میں جان گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی لوگوں کے متعلق جھوٹ بولنے سے بچے لیکن خدا کے متعلق جھوٹ بولے وسال تو کا شرف ست بہُو ام دو پاؤ فضا کرتا ان دا اہم ات بہ بہم رسول وسال تو کا یزید یزی دم ین قسم کرتا ان یزی دون و کا امر حتا سال تو کا ایر حد کم سہ دین ہی باد این ید خلفین فت کرتا اللہ و قدا لکھل ایمان حینا تخال تو بشاشۃ القلوب اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار جو ہیں تمہارے مالدار ہیں یا غریب لوگ ہیں تم نے جواب دیا کہ غریبوں نے اس کی پیروئی کی ہے جبکہ رسولوں کے پیروکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تم نے بتلایا وہ بڑھ رہے ہیں جبکہ ایمان کا معاملہ یہی ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا پوچھا کہ کیا کوئی اس کے دین سے ناراض ہو کر اسے قبول کرنے کے بعد پھر بھی جاتا ہے تو اس تم لوگوں نے نبی میں جواب دیا اور ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی بشاش دلوں میں سما جائے تو وسالت کا یا اردو کا وسا کا حل یا دلو فضا کرتا اللہ و قزال کر رسول اللہ تب درو کا بیما یا مرکم فضا کرتا ان یمر رقم انتاب اللہ ولا تشری کو بھی شیعہ و نا کمان عبادت الحسان و یا مرکم بس بصد کی ولاب فن کا نما تقول حقن لکھو موضیا قدم میاں ہات کنت آل منہ خار جم ولم اکن ازن انہ من کم پلو انی آلم عنی اخلو سو ایل لت جسنت لہو بلو کن توندہ لگ سل اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو تم نے انکار کیا اور رسول وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے اور میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تم نے بتلایا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے تمہیں نماز اور سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے اگر تمہاری یہ بات درست ہے تو ان قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور مجھے خوب معلوم تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو ضرور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرتا اگر میں ان کی بارگاہ میں ہوتا تو ان کے قدموں کے دونے کی سعادت حاصل کرتا یہ بخاری شریف کی حدیث جو کتاب الوحی میں آدھی حدیث میں نے بیان کر دی ہے آگے حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کا خط شریف جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ کل عرض کروں گا اب اس کے بعد جو ہے میں اپنے اصل مدعا کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ حدیث جو ہے اس کا صرف یہی نہیں ہے اس کے روات بھی بیان کرنے ہیں اس کے نکات بھی بیان کرنے ہیں اور اس کے اس پر گفتگو کرنی ہے اس لیے اپنے مدعا کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے اس کے روات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے راوی کتنے ہیں اور کس کس کون کون سے زمانے میں ہوا ہے ان کے کیا کیا حالات ہوئے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے گا آپ نے سند جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے اور اس سند میں چھ راوی ہے کتنے راوی ہیں چھ راوی ہیں اس سند میں کتنے راوی ہیں چھ راوی ہیں یہ بات آپ نوٹ کیا کریں راویوں کے نام نوٹ کیا کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیا کریں کون سا راوی کس علاقے میں پیدا ہوا کس فن میں فوت ہوا ہے کس فن میں پیدا ہوا ہے یہ تمام چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کیونکہ بخاری کی بخاری شریف کی یہ سندیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں ان سب راویوں پر تھوڑی تھوڑی تھوڑی مختصر سی جرا جو ہے وہ بھی بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کو سن کر یہ چیزیں محفوظ کر سکے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ تک ستائیس نام پہلے گنا چکا ہوں ستائیس بخاری شریف کے راوی جو ہیں ان کے نام اور ان کی حالات زندگی مختصر سی کہ کہاں پیدا ہوئے کس شہر میں پیدا ہوئے کہاں پہنچ ہوئے بس اس بار میں نے بات کو چھوڑ دیا ستائیس آدمیوں کے اور اس سند میں جناب والا جو زیادہ ہیں اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے بس وہ ستائی نام گنا دیے ہیں ابھی ایک منٹ میں پھر دوبارہ کے سب کے سب میں سنا سکتا ہوں ستائیس کے ستائیس نام جو ہیں دوبارہ سنا سکتا ہوں اور اگر یقین نہ آئے تو ابھی سنا دیتا ہوں لیکن ایک دن آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ہی لسٹ میں آپ لوگوں کو بہت سے نام جو ہیں سنا دوں گا لیکن یہ بات آپ لوگوں کے بھی ذہن نشیر رہنی چاہیے کہ یہ راوی جو ہیں کسی وقت بھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ فلاں حدیث کے فلاں راوی تھے اور وہ اس کس زمانے میں ہوئے ہیں اور کیا حالات تھے ان کے اب سب سے پہلے ابو الیمان حکم بن ناپے جو ہیں وہ بارے میں سن لیجئے گا بحرانی ہیں وہ بہرا کی ایک خاتون مسمات ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی ہے وہ ایک سو اٹھتیس ہجری میں جناب پیدا ہوئے ہیں دو دو سو اکیس ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں سہسکتا میں ان کے سوا اس نام کا کوئی راوی نہیں ہے اور حکم بن ناپے ہیں یہ بھی حکم بن نافی ہیں لیکن ابو الیمان کے لقب سے کوئی راوی دوسرا نہیں ہے اور یہ حکم بن نابے جو ہیں یہ قلزم کے قاضی تھے ان سے تبرانی نے حدیث لی ہے تبرانی میں ان سے روایت موجود ہے دوسرے راوی ہیں شعیب بن ابی حمزہ یہ کرشی عموی ہیں اور وہ سکہ ہیں حافظ ہیں مضبوط راوی ہیں ایک سو بس اور یا تریسٹھ ہجری میں بہت ہوئے ہیں اور ان کی عمر ستر برس سے زیادہ تھی سہسکتا میں شعیب نبی حمزہ نام کا اور کوئی راوی نہیں ہے اور اس سے بعد والے جو راوی آ رہے ہیں امام زہری ہے عبید اللہ ابن عبید اللہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں کا ذکر جو ہے وہ میں پہلے کر چکا ہوں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کیونکہ بار بار اس کو رپیٹ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر اس کو آپ نے دیکھنا ہے امام زوری رحمت اللہ علیہ کا میں نے جو ذکر کیا ہے وہ غالباً اس سے پہلی جو حدیث ہے اس میں ذکر کیا ہے اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور اسی اس سے پہلی جو حدیث میں نے بیان کی ہے اسی میں حضرت عبید اللہ بن عبید اللہ بن مسعود مدنی رحمت اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی ذکر موجود ہے یہ پچھلی حدیث دیکھیں گے نا پچھلی حدیث تو اس میں آپ کو جو میں نے بیان کی اس میں یہ تمام راوی مل جائیں گے امام زہری رحمت اللہ علیہ جن کا نام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبد اللہ ابن شہاب الزہری ہے اور اسی طرح عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کا نام بھی آپ کو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے فضائل تو میں نے بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں اب جو راوی ہیں چھٹے راوی جو ہیں وہ ہیں ابو سفیان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہیے گا رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان جو ہیں ان کے بارے میں ان کا پورا نام فخر بن حرب بن امیہ بن عبد عبد شمس بن عبد مناب جو ہے یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کے سلسلہ نصب میں جا ملتے ہیں اور یہی جو ہے ان کی کونیت جو تھی وہ ہے ابو حمزلہ وہ سال فیل سے دس سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں اور طائب اور حن کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور طائب اور حنین کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت کے مال سے ایک سو اونٹ اور چالیس اوکیا چاندی اور دوسری میں کسی کتاب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اتنا سونا دیا گیا تھا ان کو ہاں جی یہ ایک جگہ چاہے چاندی کا ذکر ہے اور ایک جگہ سونے کا ذکر بھی موجود ہے اور یہ جو جنگ طائب کی جنگ میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور دوسری جو ہے جنگ یرموک میں ان کی آنکھ جو ہے وہ شہید ہو گئی اور مدینہ منورہ میں آئے وہیں اکتیس ہجری میں بہت ہوئے ہیں جبکہ ان کی عمر اٹھاسی برس تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ابو سفیان نام کے بہت راوی ہیں ابو سفیان بن حرب صرف یہی راوی ہیں اس نام کا کوئی اور راوی نہیں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں جو ہرقل روم کے بادشاہ کا ذکر ہے اس لیے اس حدیث کو ہرقل حدیث بھی کہتے ہیں اور ہرقل کی ہائے مقصور مقصور کہتے ہیں کسرے والی ہا کو ہائے مقصور کسرے والی ہا اور را مفتوح ہاں جی اور کاپ ساکن اور اس طرح بنے گا یہ لفظ ہیراقل ہاں جی اس طرح اس لفظ کی ادائیگی اس طرح ہوگی یہی مشہور ہے اور بعض ہاں پر کسرا اور را کو ساکن اور کاف کو مقصور پڑھتے ہیں یعنی وہ ایسے پڑھتے ہیں ہر آہ ah. ہرقل ہر ہاں جی ہیر اور اس میں مناسر کے دو اسباب پائے جاتے ہیں اس لیے اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں اور اس نے اکیس سال بادشاہی کی ہے اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وشال شریف ہوا ہے اور اس کا لقب جو تھا وہ کیسر تھا جیسے فارس کے بادشاہ کو کسرا اور ترک کے بادشاہ کو خاقان حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اور قبط کے بادشاہ کو فرعون اور مصر کے بادشاہ کو عزیز حمیر کے بادشاہ کو طبا ہندوستان کے بادشاہ کو دہمی چین کے بادشاہ کو فغفور اور زنج کا جو ہے اس کو غانا یونان کا موس اور یہود کا قیتون اور بربر کا جالود اور صاحبہ کا نمرود یمن کا طبا اس طرح بہت سے بادشاہوں کے نام اور ان کے علاقوں میں وہ ان کے لقب سے پہچانے جاتے تھے اسی طرح یہ قیصر جو ہے وہ لقب تھا یہ ہرقل کا اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا اضا ہلا قل فلا کے کیسر بادا ایزا حلقل کسرا فلا کسرا بادا فول نبسی لتن پہ کن نہ کنوز معافی سبیل اللہ اس کی شرح انشاءاللہ اپنے موقع پر عرض کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لسرو فلا سرا آبادہ جب کیسر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں وہ وزا حلقل کسرا فلا کسرا آبادہ فولزی نبسی بھی ادی لتن پہ کنہ کنوزا ہما فی اللہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کیسر و کسرا ہلاک ہو گئے تو ان کے پیچھے کوئی کیسر و کسرا نہیں فول لذی نبسی بھی ہی لتن پہ کنہ کنوزا ہما فی سبیر حضور علیہ السلاۃ وسلام نے یہاں قسم اٹھا دی ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب یہ ہلاک ہوگے تو میں دیکھ رہا ہوں تم اللہ کے خ... اس... اس... ان کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہو لتن سے کن نہ کنوزا ہما فی سبیل اللہ جب یہ میں حدیث پڑھتا ہوں اور حدیث پر غور کرتا ہوں تو یہ بات جو ہے نا ب... ب... سوائے سبحان اللہ کہے کہ رہی نہیں جاتی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اس حدیث میں بجائے مخاطب کے ساتھ لتن پہ کنہ سبیر اللہ تائے مخاطب کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور جائے غائب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا ہاں جی اور اس سے مراد کیا صحابہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صحابہ اس کے مخاطب ہیں تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو ہوا بھی ایسے سرکار کے منہ سے بات نکلی ہوئی کبھی غلط تو ہو سکتی نہیں میرے نبی علیہ السلام نے جیسے فرما دیا اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیسرو کسرا کے خزانے جو ہیں وہ مدینے کے دربار میں آئے اور اللہ کی راہ میں تقسیم کیے گئے اور اللہ کی راہ میں بانٹے گئے اور انہی میں کیسرو کے کسرا کے خزانوں سے وہی جو کنگن جو جناب والا سراخا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے گے یہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی پیشن گوئیں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں اور اللہ رب العزت نے ویسے کی ویسی جو ہیں وہ سچ فرما دی ہیں اور سن لیجئے گا ان اس کا ایک راوی جو آخری راوی ہے وہ ابو سفیان ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے اور حضور علیہ سلاط وسلام آپ نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ہاں جی حضور علیہ سلاط وسلام آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور بعض لوگ جو ہیں بعض لوگ جو ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں ان کے خلاف ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو ہوش ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ حضور علیہ سلاد و جن سے جا جنتی ہونے کا وعدہ فرمائے جنت کا وعدہ فرمائے حضور علیہ سلاۃ وسلام ان کے ایمان کو قبول فرما لیں ان کے اسلام کو قبول فرما لیں تو آج کا بے دین اور بے غیرت آدمی ہو سکتا ہے جس کو فرمان رسول میں شک نظر آتا ہو اور حضور علیہ وسلام کے فرمان کی تقزیب کرتا ہو اور سن لیجیے گا الصابہ میں یہ بات موجود ہے نمبر ایک سو اناسی متبوہ بیروت اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سعید بن عبید سقوی رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر ایک رابی نے غزوہ طائف میں ابو سفیان کی طرف تیر پھینکا اور وہ ان کی آنکھ میں جا جا لگا جس جس سے وہ آنکھ ضائع ہو گئی بس حضرت ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی ہے میری آنکھ اللہ کے راستے میں کام آ گئی ہے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں پھر تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے اگر چاہو تو صبر کرو اگر چاہو تو صبر کرو اس آنکھ کے کام آنے کے بدلے جنت پاؤ یہ حضور علیہ سلاط وسلام آپ کا ارشاد گرامی ہے اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں فاطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حاض ہی آئے اصیبت فی سبیل اللہ قال ان شئت دعوت ان شئت دعوت فررت علیکا و ان شئت فالجنت قال الجنہ ارد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہ جائے تو تیرے لیے دعا کروں اللہ تجھے پھر دوبارہ آنکھ عطا فرما دے یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کا اختیار ہے میرے نبی علیہ السلام کا اختیار دیکھ لیجئے گا آپ اختیار سے ابھی کو دے رہے ہیں اگر تو چاہے تو تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں اگر چاہے تو پھر سے آنکھ تجھے تیری بہنائی پھر سے آنکھ تجھے واپس لوٹا لوٹا دیتا ہوں تو معلوم ہوا جنت تقسیم کرنا میرے نبی کا خاصہ ہے جسے چاہے عنایت فرما دے اور اور اگر کسی کی کوئی چیز کم ہو جائے تو میرے نبی کے اختیار میں ہے واپس لوٹا دیں اور یہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے اختیار کی بات ہے اور یہ الصاب جلد دو میں یہ موجود ہے تو حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دریائے کرم جوش میں ہے رحمت کرم جوش میں ہے جنت مل رہی ہے اور لوگوں کے گمان میرے خلاف بہت بہت ہوتے ہیں لیکن سرکار جنت عطا پر مار رہے ہیں <coughs> تو کیوں نہ جنت لے لی جائے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دنیا کی آنکھ نہیں چاہیے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے اے آقا اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیجیے گا کال الجنہ کا لفظ موجود ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے بدلے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ابو سفیان کو دو باتوں کا دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا اگر وہ آنکھ کی واپسی کا مطالبہ کرتے تو حضور علیہ سلاۃ وسلام کے وعدے کے مطابق انہیں واپس کا آنکھ واپس کر دیتے جب ابو سفیان نے اس کے بدلے جنت پسند فرمائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کل قیامت کو میرے نبی علیہ السلام جو ہیں اپنا وعدہ پورا نہ فرمائیں جب پورا فرمائیں گے یقیناً پورا فرمائیں گے یقیناً پورا فرمائیں گے جو اس میں شک کرے گا وہ پکا بے ایمان ہے اور کیوں ہمارا ایمان ہے حضور علیہ سلاو سلام کی زبان ترجمان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی جو حضور علیہ سلاۃ وسلام کی بات کو غلط جانے حضور علیہ سلاط وسلام کی بات کو غلط مانے اور حضور علیہ سلاط وسلام کی بات جھوٹی مانے اور وہ پکا بے ایمان بے دین ہے حضور علیہ سلاد وسلام میرا ایمان ہے اس بات پر اور اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام قیامت والے دن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے ضرور پورا فرمائیں گے اور جب پورا یقیناً پورا فرمائیں گے تو بال اتفاق یہ بات ہے کہ ابو سفیان بال یقین جنت میں ہوں گے اور پھر دیکھ لیں کہ ان کے جو حاصل ہیں وہ کہاں ہوں گے وہ یقیناً جہنم میں ہی ہوں گے جنت میں نہیں ہو سکتے اگر کوئی جنتی نہ مانے یا سرے سے ہی ان کے اسلام کا انکار کر دے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون کون ہوگا کیا اس کے اس کے باطل نظریے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اذیت نہ پہنچتی ہوگی وہ آپ کو ایزا نہ نہیں ملتی ہوگی جس نے حضور علیہ والسلام کے فیصلے کے خلاف اپنی بات کی ہے تو سن لیجئے گا ان کے بارے میں یہ بات جو ہے ان الدین اللہ و رسول لانا اللہ دنیا الع جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دی لانا اللہ فی دنیا اور اللہ ان پر دنیا میں لانت فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی ان کا پر لانت ہوگی تو گرامی قدر یہ بات یاد رکھیں حضرت ابو سفیان کی ایک نہیں بلکہ دونوں آنکھیں رائے خدا میں کام آ گئیں ایک غزوہ طائف میں دوسری جنگ یرموک میں اور اس زمن میں حضور علیہ سلاۃ وسلام کا ارشاد گرامی ہے جس کی دونوں آنکھیں ایک کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایک آنکھ آنکھ کے بدلے جنت عطا کی جا رہی ہے ایک آنکھ کے بدلے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے ایک آنکھ کے بدلے جنت دی جا رہی ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جنت لے رہے ہیں تو دو کے بدلے میں کیا ہوگا دو کے بدلے میں کیا جنت نہیں ملے گی ضرور جنت ملے گی یہ جنتی ہوں گے اور جس کی دونوں آنکھیں رائے خدا میں کام آ گئی ہوں شہید ہو گئی ہوں اور جناب والا بروز محشر اللہ ان سے کہیں بہتر نوری آنکھیں عطا فرمائے گا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ تو قیامت میں وہ نوری آنکھوں کے ساتھ جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور ان سے جناب جلنے والے اور ان سے جناب والا حسد رکھنے والے اور ان کو گالی گلوچ کرنے والے انشاءاللہ شاء اللہ عزیز بزل ہی تعالی عذاب میں مبتلا ہوں ہوں گے پھر انہیں اپنی غلطی اور بد عقیدگی کا پتہ چل جائے گا اور سن لیجئے گا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا کا انو مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے کیونکہ یہ صحابی رسول ہے اور صحابی رسول جو ہے اور ان ان کے بارے میں یہ بات البا میں یہ بات بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی طرف اجوا کھجورے جو ہیں وہ بھیجتے تھے اور رکا بھی ساتھ دیا ان کھجوروں کے بدلے تم مجھے چمڑا بھیج دو یہ کام عمر بن امیہ نے سر انجام دیا جب یہ سامان لے کر عمر بن امیہ مکہ میں پہنچے تو ابو سفیان کی کسی ایک بیوی کے پاس حاضر ہوا وہ پیچھے ہٹ کر مہمان نوازی کی تیاری کرنے لگی ابو سفیان نے کھجورے لے کر اس کے بدلے چمڑا جو ہے وہ بھیج دیا حضور علیہ سلاد و سلام تو ان سے جناب والا لین دین کر رہے ہیں حضور علیہ سلاد و سلام ان سے تو جناب والا سامان خرید رہے ہیں لیکن یہ بدبخت جو ہے ان کی بدخوئی کر رہا ہے تو سن لیجئے گا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میں پہلے حدیث عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا پاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضی ہی آئی اللہ کالا ان شیتا دہو تو فرت تو علیہ کا و ان شیتا پل تو کال الجنا ایک یہ حدیث ہے ایک یہ ہے تو ایک حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ والی حدیث ہے جو وہ نبینے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آنکھ کا مطالبہ کیا تو یہاں تو جنت پر یہ راضی ہو گئے ان سے بھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو جنت کا وعدہ ہے جی تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس غلام کو جنت تو ملی جائے گی دنیا میں آنکھ بھی چاہیے انہوں نے آنکھ کا مطالبہ کیا میرے نبی علیہ السلام نے آنکھ عطا فرما دی انہوں نے جنت کا مطالبہ کیا انہیں جنت عطا فرما دی یہ میرے نبی علیہ السلام کی عطائیں ہیں اور انشاءاللہ اس حدیث پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء اور دوسرے مستدرک امام حاکم میں آپ سن لیجئے گا کہ مستدرک امام حاکم میں یہ بات موجود ہے ابو سفیان بن حرب بن عبد المطلب بن ہاشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور بتیجے تھے انہیں سیدہ حلیمہ نے کئی دن دودھ پلایا ہے یہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں اور بتیجے بھی ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ کے بھائی حارث کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں اور جناب والا حضور علیہ سلاۃ السلام انہیں بہت محبت اور الف سے دیکھتے تھے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تو ابو تو ابو سفیان آپ کی اور آپ کے صحابہ کی جی بھر کر عداوت اور مخالفت کی ہے یہ متواتر بیس سال تک مخالف رہے ہیں اور قریش جب بھی حضور علیہ سلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تو یہ ہر مرتبہ ان کے ساتھ ہوتے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے دل میں سلام ڈال دیا حضور علیہ سلاۃ وسلام مقام وبا میں تشریف فرما ہونے سے قبل ہی آپ نے یہ آپ ملے اور خود اور اپنے بیٹے جابر سمیت جو ہے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد حضور علیہ سلاۃ وسلام کی میت میں فتح مکہ میں ظاہر ہوئے ہونین میں بھی موجود تھے ابو سفیان بیان کرتے ہیں جب ہونین میں دشمن دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوا میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا ننگی تلوار ہاتھ میں تھی خدا جانتا ہے میں آپ کے سامنے شہید ہونا چاہتا تھا آپ نے مجھے دیکھا پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی اور بتیجا ہے اس کا نام ابو سفیان بن ہارس ہے آپ اس سے راضی ہو جائیں حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ آپ سے یہ التماس کر رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالی اس کی تمام عدابتیں ماں پر ماں دے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں حضور علیہ سلاۃ وسلام کیا فرما رہے ہیں میں اس سے راضی ہو گیا ہوں حضور علیہ سلاۃ وسلام کا یہ فرمان جو ہے اور یہ بھی فرمایا صرف میں ہی راضی نہیں ہوا اللہ اس کی اللہ بھی راضی ہو گیا اور اس کی تمام عداوتیں معاف کرے جو اس نے مجھ سے کی ہیں پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بھائی اگر مجھے اپنی عمر کی قسم میں نے آپ کے پاؤں کا رکاب میں ہی بوسا لے لیا ہے بیان کرتے ہیں ابو سفیان کا وشال مدینہ منورہ میں ہوا آپ اپنے بھائی نوفل بن ہارس سے چار ماس سے تقریباً تیرہ دن کم زندہ رہے بیس ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا ہے اور عقیل بن ابو طالب کے مقام مکان جو جو جنت البقی میں واقع ہے اس میں دفن کیے گئے ہیں اور یہی بات مشہور ہے یہی بات جو ہے تاریخ میں مشہور ہے اور مستدرک امام حاکم میں یہ بات موجود ہے جلد تین میں سبا نمبر دو سو چرنجا اور ذکر مناقب ابی سفیان اور متبوہ حیدرآباد دکن میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اپنی اپنی موت سے تین دن پہلے اپنی قبر تیار کروا لی تھی اسی مستدرک امام حاکم میں ہاں جی مستدر کے امام حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ ہشام بن عروا جن کا ترجمہ میں پہلے سنا چکا ہوں اور بخاری کے یہ راوی ہیں اگر آپ دو دن پہلے کی حدیث پر غور کریں گے تو حشام بن عروا جو ہیں آپ کو مل جائیں گے وہ اپنے والد سے عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن حارث بن عبد المطلب تمام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھے ابتدا میں آپ کے سخت مخالف تھے پھر جب اسلام قبول کر لیا تو محبوب ترین ہو گئے محبوب ترین ہو گئے یہ سفیان جو ہیں ان کے بارے میں سن لیجئے گا کانا احب قریش الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کانا شدید علیہ فلما اسلم کانا احب الناس الیہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور یہ مستدرک امام حاکم میں موجود ہے اور مستدرک امام حاکم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ خیر و اہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بن حارث خیر و اہلی اہلی اور اس حدیث کے بارے میں مستطرک امام حاکم میں امام حاکم لکھتے ہیں صحیح اعلی شرط مسلم ولم یخرجا اور حضور علیہ سلاد والسلام نے فرمایا ابو سفیان بن حارث بہترین میرے بہترین رشتہ دار ہیں امام مسلم کے روایے جو روایت ہے امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا اور اسی مستدرک امام حاکم میں جناب والا ایک اور روایت موجود ہے اس میں یہ ہے اور ہشام بن عروا رضی اللہ تعالیٰ ان ابھی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتیان جنت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کالا کو بمنا فی را سے ہی

لتا ہ ماتا پونا شہید انوا بن ہشام بن اروا رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا سفیان بن حارت جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے راوی نے کہا مینا میں حجام نے ان کے سر کے بال مونڈے اور ان کے سر میں موقع تھا موقع سمجھتے ہیں نا وہ کٹ گیا اس کے کٹ جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کا خون نہ رکا اس لیے وہ شہید ہیں وہ شہید ہیں فَإن فیرون انہو شہید اور یہ مستدرک امام حاکم میں یہ روایت موجود ہے اور ایک اور روایت جو ہے امام حاکم نے جناب نقل کی ہے اور امام زہری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی ہے امام زہری نے کثیر امام زوری رحمت اللہ علیہ نے کثیر بن عباس بن عبد المطلب سے بیان کی ہے وہ اپنے بال سے بیان کرتے ہیں کالا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فالا وما ماہ اللہ انا و ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بل جام بغلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ را کے وابو سفیان لا یا تو یسرا المشرقین اور وہ آگے لکھتے ہیں یہ جو سند ہے یہ جو جناب والا یہ روایت ہے صحیح ہن اعلی شرط الشیخین ولم یخرجا یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں کے مطابق صحیح ہے اور اس کے بارے میں امام زہری رحمت اللہ علیہ کثیر بن عباس سے اور وہ اپنے باب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا غزوہ ہونین میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھا آپ کے ساتھ اس وقت میں اور ابو سفیان تھے ابو سفیان نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی حضور اس پر سوار تھے ابو سفیان بغیر پرواہ کیے مشرقین کی طرف آگے بڑھ گئے اور بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے تو ابو سفیان کے بارے میں ایک روایت نہیں بہت سی روایتیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں اور بہت سی دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے یہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے سچے اور سچے سے آبی تھے اور یہی نہیں ہے دیکھ لیں حضور علیہ سلاۃ والسلام کے چاچا کے جناب چاچا کے بیٹے بھی ہیں چاچا کے بیٹے بھی ہیں اور حضور علیہ سلاۃ والسلام کے سسر بھی ہیں انہی کی بیٹی جو ہے وہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی زوجہ محترمہ ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی تو صاحبزادی ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی زوجہ محترمہ ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا میرے سسرال والے مجھ پر رہنے دو میرے ساتھ اللہ نے وعدہ ان کے لیے وعدہ مغفرت فرما دیا ہے اب کسی کے پاس یہ کیا منہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے سسرال والوں پر تنقید کرے اب میں جناب والا تھوڑا سا وقت جو ہے ان شاء اللہ بفضل ہی تعالی اس روایت کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ روایت جو ہے کس پائے کی تھی اور وہ میں نے ابھی تو رابی بیان کر دیے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کی حدیث ابھی باقی ہے انشاءاللہ چند منٹ وہ عرض کروں گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ آدھی حدیث آج آدھی کل کیونکہ حدیث کے میں نے دو ٹکڑے کیے ہیں آدھی کی عبارت بھی پڑھ دی ہے اور ترجمہ بھی پڑھ دیا ہے اور آدھی حدیث جو ہے کل کے لیے رکھ دی ہے کیونکہ میں نے حضرت سفیان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی تھی اور یہ بد بختوں کا منہ توڑ جواب دینا تھا جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اور میں نے یہ حدیث سے دکھا دیا حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ جنتی ہیں اب جو ہے وہ اصل حدیث کی طرف آتے ہیں اور حدیث ایسے ہے کہ حرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تحقیق کی تو متعلق ابو سفیان سے گیارہ سوال کیے ہیں کیونکہ اس نے پہلی کتابوں میں یہ نبی اور رسول کی علامات دیکھی تھی تو حرقل نے کہ کلام میں جن کو دہرایا گیا ہے وہ نو ہے اور اس نے دو کو نہیں دہرایا دو یہ وہ یہ ہیں سال تو کان حکم کیونکہ ان دونوں میں نبوت اور رسالت کی علامت ہونے علامت ہونے میں ابتدا میں کچھ دخل نہیں ہے یہ آکبت کے اعتبار سے نبوت کی علامت ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر حدیث کے دوسرے مقام پر اس کی تصریح کی گئی ہے علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے مقدس خط میں ہرکل کو عظیم روم لکھا ہے چونکہ آپ کل انشاءاللہ شاء آپ بیان سنیں گے تو ملک روم ملک روم نہیں لکھا کیونکہ وہ دین اسلام کے احکام کے مطابق بادشاہ سے معذول تھا کیونکہ ہر بادشاہ کو سلطنت اور حکومت صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اس حدیث سے واضح ہے کہ ہرقل نے اپنی ریاست قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول نہ کیا تھا اس پر اس کا خاتمہ ہوا ہرقل کا پہلا سوال نصب کے متعلق تھا جو اس نے نصب کے متعلق سوال کیا کیونکہ جس کا نصب قریب ہو وہ اس کے ظاہر اور باطن پر دوسروں دوسروں سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی لیے ابو اس نے یہ سوال کیا کہ تم میں سے ان کے نسب میں سب سے زیادہ قریب ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور جس کا نصب بعید ہو وہ نصب میں قدح کر سکتا ہے ابو سفیان کا نصب جو ہے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے کیونکہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کے چاچا کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام سے عبد مناب میں ملتے ہیں جو حضور علیہ سلاۃ وسلام کے چوتھے دادا ہیں ابو سفیان کے بھی چوتھے دادا ہیں اور ہرکل نے ابو سفیان کے ساتھیوں کو اس کے قریب اس لیے کر دیا اگر وہ جھوٹ بولے تو وہ اس کی تقزیب بیانی کرے اور بتائے کہ بتانے میں حیا نہ کرے ابو سفیان نے ہرکل کے ایک سوال کے جواب میں کہا کبھی ہم ان سے ان کے آدمی قتل کرتے ہیں کبھی کبھی وہ ہمارے آدمی قتل کرتے ہیں اس سے جنگ بدر اور جنگ عہد کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنگ بدر میں ستر کابر قتل ہوئے جبکہ جنگ عہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے سجال ان کا مانا ہے باری یعنی کبھی غلبہ میں ان کی باری ہوتی ہے اور کبھی ہماری باری ہوتی ہے جیسے ڈول سے باری باری لوگ پانی ہیں کنویں میں جب ڈول ڈالا جائے تو لوگ باری باری اس سے پانی نکالتے ہیں ہرکل نے جب ابو سفیان سے سوالات کے جوابات پوچھے تو کہا جو کچھ تو نے کہا ہے اگر صحیح ہے تو وہ یقیناً نبی ہیں کیونکہ یہ علامات نبی میں یہ علامات نبی میں ہی پائی جاتی ہیں میں ان کے ظہور کو پہلے ہی سے جانتا تھا لیکن یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں ہے محمد بن اسحاق کی مرسل روایت میں ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا تیری ہلاکت ہو باخدا میں نے میں نے جان لیا ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں لیکن میں رومیوں سے ڈرتا ہوں اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ان کی اتباع کر لیتا عبداللہ بن شداد نے ابو سفیان سے روایت کی ہے کہ حرقل نے کہا اگر میں جانتا ہوتا کہ نبی آخر الزماں وہی نبی ہیں تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تاکہ آپ کے سر مبارک کو بوسا دیتا اور آپ کے قدم شریف دوتا اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا میں نے ہرکل کا چہرہ دیکھا جب اس نے حضور علیہ وسلام اور جناب والا میرے نبی علیہ السلام کا مکتوبہ شریف پڑا تو اس کے دب دبا سے اس کی پیشانی پر پسینہ کے قطرات ٹپک رہے تھے ہاں جی اور ایک بات نئی تحقیقی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہرکل جو تھا وہ اسی کا نام جو ہے وہ کیسر ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ تاریخ کے طالب علم ہیں اور تاریخ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بخوبی واقف ہے اور یہ بہت بہادر اور جنگجو بادشاہ تھا یہ لفظ ان کی لغت میں قطع میں قطع سے مشتق ہے اور اس کی والدہ مر گئی تھی اور پیٹ کا آپریشن کر کے اسے نکالا گیا ہے یہ ہرکل کا مانا بتلا رہا ہوں نا ہاں جی پیٹ کا آپریشن کر کے اس کو نکالا گیا تھا اور کیسر بکری کہا کرتا میں شرم گاہ کے راستے سے پیدا نہیں ہوا ہاں جی یہ ایک ایسا بچہ تھا کہ ماں مر گئی اور مرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو نکالا گیا تھا تو حضور علیہ السلات وسلام وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں جو ہے کہ ادا حلقل کے سر و پلا کے آباد و ادا حلقل کسرا پلا کسرا آبادا فول نفسی بیا ہی لتن کے کننا کنو زحما فی سبی اللہ اسی کے بارے میں وہ روایت موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے ہرکل نے ابو سفیان سے جو دوسری گفتگو جو ہے وہ حدیث میں جیسے کہ میں نے ترجمے میں بیان کر دی ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام کا نامہ بھی پڑا اور وہ خط انشاءاللہ شاء اللہ ہی تعالی کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کا وہ نامہ مبارک جو ہے جو ہرکل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ حضرت دہیا کلبی دہیا کلبی رضی اللہ تعالی انہوں لے کر گئے تھے اور یہ بہت ہی حسین و جمیل ایک جو ہے صحابی تھے اور برکت کے لیے یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی جو تھا وہ زید تھا اور جبریل امین علیہ السلام جو ہیں اکثر ان کی صورت اختیار کر کے حضور علیہ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے آپ قدیم علیہ السلام صحابی ہیں اور بدر کے علاوہ آپ تمام آپ تمام جنگوں میں شریک ہوئے ہیں تو گرامی قدر میرا خیال ہے کہ آج کا یہ اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ شاء اللہ حدیث کا وہ حصہ جہاں سے خط میرے نبی علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے اور بعد والا حصہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور یہ بھی عرض کروں گا اگر نہ مجھے یاد رہا تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرانا ہے کہ خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کیوں لکھتے ہیں اور یہ کس کی سنت ہے اور کس کس نے یہ خط جو ہیں خطوں پر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ العزیز بفضل ہی تعالی کل اس پر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ایک درس جو ہے وہ حدیث کی اصطلاح پر ہوگا اصطلاحات حدیث پر تاکہ آپ لوگوں کو حدیث پرکھنے کا طریقہ آ جائے اور ابھی تو میں راوی بیان کرتا جا رہا ہوں صرف ان کی زندگی بیان کر رہا ہوں لیکن جو ہی ہم لوگ مسائل کی طرف نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ ان راویوں کو اجرا و تعدیل کی کتابوں سے بھی دیکھیں گے اور کون سا راوی کس پائے کا ہے اور کون کون سے مسائل اس سے نکلتے ہیں اور ہمیں ہمارے لیے کیا ان سے سکہ راویوں سے کوئی حدیث ایسی ہے جن پر ہم عمل کرتے ہیں ان شاء اللہ ہی تعالی ہر چیز اپنے اپنے موقع پر عرض کی جائے گی وما علینا اللہ البلاغ المبین